ہاں دیکھیے اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے سے بولنے کی تو ایک شاہ نے پوچھا کہ اس عادت کو ہم کیسے ختم کریں تو میں نے کہا کہ بہت آسان ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے ایک آیت کو پڑھ لیجیے اور اس کو مستحظر رکھیے قرآن میں ایک آیت ہے عزت مت القان یعنی لبین والی شمال قید ما من لدہ رقیب فتح جو لفظ نکلے گا آپ کا مجھ سے وہ فون والی لیا جائے گا تو ہر وقت آپ چوکنا نہ رہیں گے کہ جو میں بول رہا ہوں اگر وہ صحیح نہیں بول رہا ہوں تو وہ لکھ گیا میرا عمل آئے میں تو سوچ کر بولنے کا فارمولہ اس آیت میں ہے آپ لوگ اس آیت کو صرف پڑھتے ہیں کرت کے ساتھ کبھی آپ نے سوچا نہیں اس آیت میں ایک فارمولہ ہے خوب تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمارے قاری بہت ہی خوشحانی کے ساتھ لیکن اس میں ایک فارمولہ ہے اس کو سوچا نہیں فارمولہ ایک کیسے آدمی لائنی بات سے بچے بے فائدہ بولی سے بچے بے سب سے سمجھے بولنے سے بچے یعنی غلط بات سے بچے منافقانہ بات سے بچے تو قول لائنی سے بچنے کا بہترین فارما یہ کہ جیسے آپ سوچیں گے کہ میرا لفظ تو فل فور لکھ جائے گا ہمارے آمنے تو آپ کو ہمت ہی نہیں ہوگی آپ کی اس یاد کو پڑھ لیجیے مای الفظ اللہ عتیب تو بالکل یہ کلر ہے کلر اس طرح کی لائنی باتوں کا کلر ہے